حضرات محترم آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں یہاں ہمارا ایک بہت اہم دینی ادارہ بھی ہے جس کو مدرسہ عربیہ مرکز ختم نبوت کہتے ہیں اور اس وقت یہاں درجہ خامسہ تک کتابی جو ہے تعلیم ہو رہی ہے کتب کی اور حفظ کی کئی کلاسیں ہیں جس میں تقریباً تین سو مسافر طلباء صرف یہاں ارد گرد کے نہیں الحمدللہ پورے پاکستان سے جماعت کے ساتھیوں کے جو ہے بچے یہاں دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ مرکز آپ کے پوری پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے کہہ دیجئے الحمدللہ اور یہ تو مسافر تین سو طلباء اس کے علاوہ یہاں کے مقامی بچے الگ ہیں وہاں ایک بہت تسلسلے سے دین کا کام ہو رہا ہے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 صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حقیقت کروں گا بیاں سے تو حقیقت کروں گا بیاں سے تو چاہے کٹ جائے میری دو سے تو حقیقت کروں گا بیاں سے تو چاہے کٹ جائے میری دو سے تو جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسماں دو ستو جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے بدل دیں گے ہم وہ حکمراں دو ستو اپنی منزل کی دھن میں رہے گا رواں بخاری کا یہ کارواں دو ستو سامعین علماء کرام اللہ رب العزت نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلاۃ سے نبوت کا سلسلہ شروع کیا یکے بعد دیگر انبیاء آتے گئے رسول آتے گئے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا نہیں نہیں صرف مبعوث نہیں فرمایا اور ان کو نبوت سے بھی نوازا نبوت سے نہیں بلکہ خاتم النبیین ٹھہرا دیا اور فرما دیا ما کانا محمد ابا احد من ولیکن رسول اللہ و النبیین محمد باپ نہیں کسی کے تمہارے مردوں میں سے اور اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں یہاں تک ہی نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی یبادی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے کذاب تو ہو سکتا ہے دجال تو ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا میں جنگ یمامہ کو دیکھتا ہوں بارہ سو سے زائد صحابہ جامع شہادت کا رتبہ پاتے ہیں کس لیے پیغمبر کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ستر سے زائد بدری صحابی شہید ہوتے ہیں کس لیے پیغمبر کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور سات سو سے زائد حفاظ شہید ہوتے ہیں کس لیے پیغمبر کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ملت اسلامیہ کے مسلمانوں آج ہمارا ان قادیانیوں سے ان بے مانوں سے ان بے غیرتوں سے ہمارا یارانہ ایسا قائم ہے جو حضور علیہ کے متعلق نعوذ باللہ گندی اور زبان استعمال کرتے ہیں یاد رکھو ایک وقت آئے گا ہماری روح جسم سے پرواز کر جائے گی آخری معاشر کا دن لگ جائے گا اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ لیا کیا تمہارے سامنے وہ کافر وہ مرتد میری توہین کرتا رہا کیا تم نے میری ختم نبوت کا تحفظ کیا تو بتاؤ ہمارے پاس کوئی جواب ہے کوئی کہہ سکتے ہیں اس کا جواب کس لیے کہ ہم نے پیغمبر کی ختم نبوت کا تحفظ ہی نہیں کیا ہمارا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے یہ ہے کہ قادیانوں سے ہر طرح کا بائی کیا جائے ہر قسم کا بائی کیا جائے چاہے وہ شیزان کی شکل میں ہو چاہے کسی اور شکل میں ہو اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی بتانا چاہیے کہ قادیانوں سے ہر قسم کا لین دین ختم کرنا ہوگا ہر قسم کا لین دین ختم کرنا ہوگا ہم تو ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں ہمیں کیا ڈر ہو ان مرزیوں کا ہم تو بخاری مزاج رکھتے ہیں وہ امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری